روح بن قاسم نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بھائی یا آپ نے فرمایا کہ برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا پھر جب وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ بہت خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے وہ شخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے مجھے بدگو کب پایا اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار بتیس